محمد جناب زاد محمد ندیم سلطان صاحباتوں مخترو محترم و مختشم حضرات و نوائز وقار نات خانہ نے قدر و معزل سا میں آئیوں حاضری السلام علیکم قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل بالا شان و اعظم برحان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم آج کی اس پروقار بزم سرکار رسالت محاور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق کو صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا احباب سب سے پہلے تو میں آ ہیں اور یہ انجام صدا ایک ایسے بھی قرآن پاک خود اعلان کیا ہے کہ وہ دل کل کلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دن جو ہیں ان کو ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں کبھی انسان کی چادر تان کے سوتا ہے تو اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کتنی دیر سوتا ہے اور کبھی کانٹوں کی سیج پر کروٹیں بدل بدل کے فریاد کر کر کے رات کاٹے کبھی انسان کے سامنے اتنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں اور کبھی دسترخوان خالی ہوتا ہے اس وقت بھی یہی کہتا ہے کہ میرے سامنے ہے کیا میں کھاؤں تو زندگی کے ان مشکل ادوار کے اندر مشکل راہوں کے اندر انسان کو ضرورت پڑتی رہتی تو ہم آج کی نشست میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے محبوب جو ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے کیا مشکل وقت میں وہ اپنے غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد مانگنا جائز ہے وہ یا کا نستعین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو جائے یہ صورت مسئلہ ہے اور میں جناب قبلہ صاحبزادہ محمد ندیم سلطان صاحب قبلہ کی وساطت سے آپ سب کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دعوے کے تقریباً نائنٹی فائیو پرسینٹ پچانوے فیصد دلائل صرف قرآن پاک سے پانچ فیصد دلائل کی اگر کہیں ضرورت پڑی تو وہ میں سہائے زدہ صحیح آدی سے مبارکہ کو آپ کے سامنے عرض کروں گا اگر کہیں ضرورت نہیں تو جماعت اہل سنت کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے اب آپ اسی وقت بہت سبیاں بیت گئی جب اس دھرتی پر اللہ کے ایک نبی آئے جن کو اللہ تعالی نے بہت سارے اعزازات سے نوازا تھا ابھی وہ آگوش سے میں تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کی ماں پر الزام لگانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اشارت علیہ تم کسی کو جواب مت دینا یہ تیری آگوش میں جو لیٹا ہوا ہے چاہے ایک دن کا ہی کیوں نہیں تم اس کی طرف اشارہ کرو پھر دشمنوں کے اعتراض جانے اور نبی جانے اور جناب صدر قرآن پاک کے الفاظ انتہائی حیران کن ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کس طرح گا یہ الفاظ قرآن پاک میں نہیں ہے اگر کوئی ترجمہ اس طرح کا کرتا ہے تو اس کی نالائقی ہے قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ان سب دانشور سکالر تھے دانشور تھے ادیب تھے تھے جو اللہ کی ماں پہ اعتراض کر رہے تھے انہوں نے اعتراف عجز کرتے ہوئے کہا کہ قالو کئی نکلے ہماری اوقات کیا ہے ہم اس سے بات کس طرح کریں گے کہیں پرانے پاک میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہم سے کلام کرے گا اس بچے کی کیا ہے انہوں نے کہا کیفا نکلم نکلم یہ اپنا متکلم کر لیے آئے گا نکلم ہم کس طرح کلام کریں گے ہماری حیثیت کیا ہے اس کے ساتھ کلام وہ تو کلام کرنے سے آجزی کا اظہار کرنے لگے گا اور اللہ کا نبی بولا آتانی الکتاب تو یہ پہلا اعزاز تھا جو اس مزم کائنات میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا کیا اس کے بعد جب آپ نے اپنی رسالت کا باقاعدہ پریکٹیکل اعلان کیا تو اس وقت حضور ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اختیار تو یہ دیا کہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں آپ نے پھونک ماری تو وہ زندہ پرندہ بنا میں متن نہیں پڑھ سکوں گا وقت نہیں ہے میں نے آگے جانا میں اس کی ٹرانسلیشن کر دوں گا آیت نمبر انچاس کو پڑھ لیجئے گا میری ویڈیو آڈیو سن لیجئے گا اگر ذہنوں میں محفوظ رہے تو خود یاد رکھ کے اس آیت کو پڑھ لیجئے گا اسٹڈی کروا لیجئے گا میں آپ کو کوئی پابند نہیں کرتا کہ وہ ترجمہ پڑھیں وہ نہ پڑھیں وہ پڑھیں وہ نہ پڑھیں آپ جو بھی ترجمہ اٹھائیں گے جماعت اہل سنت کا عقیدہ سر چڑھ کے بولیں گے آپ نے مٹی کی مورت بنا کے پھونک ماری تو زندہ پرندہ بن گیا آپ کے پاس اندھے آئے تو آپ نے آنکھوں کا کر دیا کوڑ کے مریض آئے تو آپ نے ان کو شفا دے دی مردوں کو پکارا تو وہ زندہ ہو گئے آپ نے غیب کی خبریں دی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اور پھر انجیل نام کی کتاب بھی ان کو عطا فرما دی نبی بھی بنایا رسالت بھی دی کتاب بھی دی اتارٹی دی اختیار بھی دیا باوجود اس کے جس وقت کفر کی یلغار ہونے لگی کفر طاقت پکڑنے لگا آپ نے محسوس کیا اب میں الفاظ پڑھوں گا فلم پس جس وقت محسوس کیا فیل کیا عیسا عیسا علیہ السلام نے من ہم جمع کر دیا اللہ کے نبی نے جب کافروں کی طرف سے یہ محسوس کیا کہ اب کفر غالب والے والے ہیں یا کفر فورس میں آتا جا رہا ہے یا کافر مل کر ملت واحدہ کی صورت میں اسلام پہ جہار کرنے والے ہیں تو آپ نے کیا کیا اپنے غلاموں کو بلایا اپنے غلاموں کو بلایا جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو کہا جاتا آپ نے اپنے حواریوں کو بلایا ان کی تعداد گیارہ ہے تیرہ ہے پندرہ ہے بیس ہے پچاس ہے آپ نے اپنے غلاموں کو بلایا اور بلا کر آپ نے ان سے برملا کہا پالا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے من سے کون میرا من بیک گراؤنڈ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی مٹی کی مورت بنا کے پھونک مار کر زندہ کرنے والا یہ اختیار اللہ نے دیا اندھوں کو روشنی دینے کا اختیار اللہ نے دیا برج کے مریضوں کو شفا دینے کا اختیار اللہ نے دیا مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار اللہ نے دیا غیر کی خبریں اپنے غلاموں کو سنانے کا اختیار اور علم اللہ نے دیا نبوت اللہ نے دی رسالت اللہ نے دی کتاب اللہ نے دی بن باپ کے آپ کو اس بس میں کائنات میں اللہ نے بھیجا یہ سب کچھ اللہ نے کیا مدد مانگ رہے ہیں غلاموں سے بغیر جھگڑے کہ میں کوئی تلخ بات نہیں کروں گا یہ وطن میرا ہے یہ گھر میرا ہے اس چمن کو سیراب کرنے کے لیے میرے ہے ہم اس وطن کو آگ لگانے والے لوگ نہیں ہم تو درود و سلام پڑھ کر امن کا پرچار کرتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں چوٹ پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مخالفین سے پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنی تو جائز نہیں ہے عیسا علیہ السلام کیوں مانگ رہے آپ کے علماء نے آج تک ضرورت کی کہ عیسا علیہ السلام پہ فتوا لگا آپ اپنے غلاموں کو بلا کے کہتے ہیں من اللہ کون ہے جو میری مدد کرے میرا مددگار بنے اللہ اللہ کے دین کی خاطر آپ نے غلاموں سے مدد مانگی آپ کے غلاموں نے عرض کی نحن انصار اللہ حضور آپ نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے ہم آپ کے مددگار بنیں گے اللہ کے دین کے معاملے جان پڑی تو جان مال کی ضرورت ہے تو مال دیں گے وقت چاہیے تو وقت دیں گے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم آپ کے حکم پہ قربان کر دیں گے اور آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں آیت نمبر باون ففٹی ٹو سورہ آل عمران اس کو پڑھ لیجیے اس کے بعد آپ پورا پرانے پاس پڑھیے میری بات میں آپ نہ کیجیے میرے مخالفوں کے کہ پورے پرانے پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں سے ایک آیت ایک آیت کا ففٹی پرسینٹ اس سے بھی نیچے آ جائے ٹوینٹی فائیو آ جائے اس سے بھی نیچے آ جائے ایک لفظ دکھا دیں ایک پیرا دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اپنے نبی کے ساتھ سب کچھ میں ہوں مدد ان سے مانگتا جس کے دستے اندر شین اس کا علاج ہر چیز کی کنٹرولنگ ہے اور ہر ایک نے اسی کے پاس لوٹ کے واپس جانا ہے مجھے چھوڑ کر تو غلاموں سے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ تو بیان کر دیا لیکن ناراضگی کا اظہار تو نبی غلاموں سے مدد مانگ رہا ہے اللہ ناراض نہیں ہوتا تو کون ہوتا ہے فتوے لگانے والا تیری حیثیت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں جب اللہ ناراض نہیں ہو رہا تو پھر ایک اپنا وہ ہمارے لیے آئیڈیل گیا ایک عقیدہ بن گیا لیکن اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا آپ کے غلاموں نے اس بات کا اعتراض کیا کہ آمن اللہ وشہد وش ہنس دے حضور والا ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ہم اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں تو اب کیا چیز نکل کے سامنے آئی کہ نبی نے سب سے مدد نہیں مانگی ان سے مدد مانگی جو مومن تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے ان سے مدد مانگی تو بالکل واضح ہو گیا کہ کافروں سے مدد مانگنی ناجائز ہے مومنوں سے مدد مانگنی نبی کی سنت ہے یہ پہلی دلیل کلاس کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ پھر میں نے کتنی کتب تفاصیر کو اسٹڈی کیا ہے اس پہ بھی اگر میں بات کروں تو ایک گھنٹہ میں بات کر سکتا ہوں کہ امام اس کے بارے میں فلاں اپنا علامہ ابن کثیر کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں ابن جریر کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں امام راضی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں علامہ اسماعیل ہرتی کیا کہتے ہیں صاحب المعانی حضرت علامہ سید محمود بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں لیکن میں ڈائریکٹ صرف قرآن پاک کی آیات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ آیت رکھیے اب آگے چلتے ہیں حضور والا حیران کر دینے والا ایک کام ہو گیا کہ مصر میں مشن گیا کھیتوں میں فصل نہیں گھروں میں چولہے نہیں لوگ بھوک سے نڈھال ہو رہے اس دور کے ایوان امتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے میں اپنی مملکت کے خزانے کھول رہا ہوں جس کو جتنا چاہیے وہ آگے دے منگتوں کی لائن گئی مصر کے ہر گھر کا نبی کے دروازے میں مانگ مانگ لیکن میں ان کو کوڈ نہیں میں ان کو اپنے دعوے کی دلیل نہیں بنا میرے دعوے کی دلیل اس وقت بنے گی جب کنان میں خبر پہنچی اور بھوک اور افلاس اور تحت کے اثرات وہاں تک پہنچ گئے تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے دس بیٹوں کو کنان سے مصر بھیجا مدد مانگ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بالکل ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں بولا ماں میرے جامن ہے پیر ندیم سلطان صاحب میرے جامن ہے آپ ایک کال کریں گے نہ تو میں سید زیادہ نہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا قتل معاف ہے میرے برا صاحب کو یار درد نہیں کرائیں گے اور اگر سچ کہتا ہوں تو نبی ہو کر مدد غیر سے دس بیٹوں کو بھیجا وہ لے کے آئے واپس پھر گیارہ کو بھیجا میں نہیں سمجھا سکا پہلی مرتبہ دس گئے کیا لینے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس کیا گئے تھے مدد لینے گئے اناج لینے تھے گندم لینے تھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے پہننے کے لیے کچھ چاہیے تھا یہی مانگنے گئے تو وہ نبی ہے رب سے کیوں نہیں مانگے میں نہیں سمجھا نہیں سکا رب سے کیوں نہیں مانگا اللہ سے ڈائریکٹ نبی کا واسطہ ہے نبی کا تعلق ہے تو نبی ڈائریکٹ اپنے رب سے کیوں نہیں مانگ اللہ اللہ کہتا ہے وہ خدا جو چٹان میں سے پیدا کر دیتا وہ کھیت میں سے اناج نہیں اگا سکتا تھا یا علیہ کو وہ وہ خدا جو عیسا علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے دسترخان روٹی سمیت نازل کر سکتا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے کھانا نہ بھیج سکتا اور وہ خدا جو منو سلوا کی صورت میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو کھانا فراہم کر سکتا یعقوب علیہ السلام کے دس بیٹوں کو روٹی نہیں دے سکتا نبی ہو کر رب سے نہیں مانگتے مصر میں بھیجتے نبی کے پاس اب میں تھوڑا سا لفظوں کو دوسری طرح کہوں گا نبی نے مدد مانگنے کے لیے بیٹوں کو نبی کے در پر بھیجا تاکہ قیامت تک کے لیے پتا چلے کہ مشکل پڑے تو مشکل آسانی کے لیے نبی کا دروازہ ہی کام آتا ہے والا جب گیارہ گئے تو پوچھ لیا یوسف علیہ السلام نے کہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ آٹھ دن کا راستہ ہے کچھ کہتے ہیں دس دن کا راستہ ہے کچھ کہتے ہیں ایک مہینے کا دس دن اور آٹھ دن پہ اتفاق زیادہ چلتا ہے مفسرین اب ذرا غور سے میری بات کو سنی پوچھا کہ یہ دوسری بار آ گیا وہ کون کہاں سے آئے کس سے رشتہ ہے جان تو چکے تھے لیکن وہ وہ تو دیکھ رہے تھے یہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے پوچھ لیا کس کے بیٹے ہو کس خاندان سے تعلق ہے کہاں سے آتے انہوں نے کہا جی ہم یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کے بیٹے اچھا کیا حال ہے ان کا خیریت تو ہے کہا ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا یہ تھوڑا سا آؤٹ آف وے ہے یہاں میں کچھ کیا حال ہے اچھا بیٹا گم ہو گیا تھا پھر کہا اس کی یاد میں روتے روتے روتے روتے بب آئے نہ ہو ان کی آنکھیں سفید ہو گئی وہ نابینا میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دیجیے گا میری وجہ سے کسی نوجوان کا عقیدہ ڈرا جاتا ہے خراب ہو جائے میں نہیں مانتا کہ نبی اللہ ہے میرا بالکل اس پہ اختلاف ہے ایک ہزار فتوے لگا دیں مجھے تختہ دار پہ چڑھا دیں قبول کر لوں گا فیس کروں گا لیکن نبی کو اندھا میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ اندھا ہونا عیب ہے یا نبی کو بے عیب کہنا چھوڑ دے یا اندھا کہنا چھوڑ دے سب میرے لیے اٹھائیس برس کی نوکری ہے سیدہ زہرا کے بابا کے در کی جو میں آج آپ سے شیئر کر کے جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ کلش پیدا ہوگی کہ حسین احمد مدنی کی اوقات کیا ہے کہ یہ انکار کرتا ہے جب قرآن کہتا ہے وقت ہے آئے نہ ہو بن جب قرآن یہ کہتا ہے تو پھر انکار کرنے کی گنجائش نہیں بنتی انکار کرنا تو کفر ہے حضور قرآن یہ بتاؤ کہ جملہ کس کا ہے اللہ کا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سمجھا نہیں سکا صرف یہ دیکھنا کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نبی اندھا ہو گیا نہیں میرے بھائی قرآن نہیں کہہ رہا قرآن تو روایت کر رہا ہے میں نہیں سمجھا نہیں سکا تاکہ ذہن آپ کا صاف ہو جائے قرآن نہیں کہہ رہا اللہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نبی اندھا ہو گیا اللہ نہیں کہتا کہ نبی کی آنکھیں سفید ہو گئی اللہ تو روایت کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یاقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اس طرح کہا اچھا اگر بیٹوں کی بات مان کر آپ یاقوب علیہ السلام کو نابینا اور اندھا کہنے پر بالکل تیار ہو چکے ہیں تو یاقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے تو نبی کے بارے میں کچھ اور بھی کہا تھا جب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے دلوا یا غلام اس پانی بھرنے والے نے جب ڈول نکالا تو ڈول میں پانی نہیں تھا چاند کا ٹکڑا تھا جیسے جیسے یہ ڈول باہر آتا گیا کنواں روشن ہوتا گیا باہر نکلے تو پوری وادی روشن ہو گئی اس نے آواز دے دی کیا وہ آ کے دیکھو کنویں سے کیا نکلا وہ سوداگر لے گیا جا کے اس نے بٹھا لیا ان بھائیوں نے پھر پتا کرنے کے لیے چکر لگایا کہ جس کو ہم کنویں میں پھینک آئے تھے جان چھوٹ گئی یا بچ گیا آ کے دیکھا وہ تو مزے سے بیٹھے ہوئے اب بھائیوں نے یہاں کیا کہا انہوں نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے یہ مفرور ہے بھاگ کے آیا ہے یہ کام چور ہے تو یہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں تو پھر نبی کو چور بھی کہہ دو میں نہیں سمجھا سکا جو آج حضرت یعقوب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اندر جائے اور اندھا کہہ رہے ہیں کل انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کام چور کا کل انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گھوڑا یعنی بھاگا ہوا غلام کہا تھا نوکر کہا تھا تو پھر ان کی بات ہی ماننی تو پھر وہ باتیں بھی کہہ اگر نبی کو چور نہیں کہہ سکتے مفرور نہیں کہہ سکتے اگر ابھی کو نوکر نہیں کہہ سکتے تو پھر ان کی بات مان کر کیا مزے سے کہتے ہیں جی کہ اندھے ہو گئے اندھے ہو گئے تھے اچھا دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کا علاج کیا کس طرح آنکھوں پہ آنکھوں پہ جہاں برس ہے علاج وہاں برس کے مریضوں کے زخموں پہ ہاتھ پھیرا اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو بھائیوں کی بات کو تو یوسف علیہ السلام نے بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کرتا دے کر کیا کہا لا بچے ابھی یہ نہیں کہا کہ کرتا دھو کر پانی آنکھ میں ڈالنا یا کرتے کا دامن آپ کے ملنا آپ ٹھیک ہو جائے گا فرمایا وجہ میرے باپ کے چہرے پہ جا کے ڈال دینا چونکہ یہ کرتا باپ کے چہرے کو مس کرے گا تو میرے بدن کی خوشبو تو جو وہ تصور پورے کا پورا میری طرف مرکوز ہو چکا ہے وہ تھوڑا سا پھر ان کی طرف بھی دھیان دیں گے کہ جس کے لیے رو رہا تھا وہ تو مل گیا ہے چلو ان کا بھی حال پوچھ لیں بات میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پایا پوری طرح اب ذرا غور کر زیادہ یہاں نہیں ٹھہروں گا تو آپ نے دو مرتبہ اپنے بھائیوں کی بھی مدد کی یعقوب علیہ السلام نے بھیجا اور نبی نے مدد کی تو یہاں فتوا کیوں نہیں یعقوب علیہ السلام کیوں انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگی اللہ کو چھوڑ کر مصر کے بادشاہ اپنے بیٹے سے مدد ایک اور ایوان ایک مقتدر شخصیت پہ تشریف خبر پہنچتی ہے کہ ملک کے کی ملکہ چند لمحوں میں آپ کے پاس پہنچنا سلیمان علیہ السلام جب یہ خبر پہنچی نا کہ وہ آنے والی ہے ایک منٹ دو منٹ یا تین منٹ کے اندر آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو آپ کے من میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے آتے ہی وہ ہے حیران ہو اور اتنی حیران ہو کہ اسے ماننا پڑے جس کا نبی اتنا پاورفل اس کا خدا کتنا پاور executar جائے گا اور آئے گا اسے جانا ہے آنا ہے چار ہزار کلو میٹر اور جس کا تخت ہے وہ آنے والی ہے میں نہیں سوچ جس کا تخت ہے وہ آنے والی ہے چند ہاتھوں میں پہنچ جائے گا اور جس نے تخت لے کے آنا ہے اسے چار ہزار کلو میٹر کا تین ہزار میل چار ہزار کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے دو ہزار کلو میٹر جانے کا دو ہزار کلو میٹر آنے کا پھر اس تخت کو اٹھانا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے پھر اس تخت میں کسی قسم کا رد و بدل نہ جائے وہ ٹوٹ نہ جائے اس کا کوئی ہیرا کہیں راستے میں گرنا اس کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہے اسے پہنچانا ہے اور شرط کیا ہے قبل لائن کیا وہ آئے گی چند قدم چل کر اور تم میں سے کون ہے جو جائے گا چار ہزار کلو میٹر وہ بعد میں آئے جس نے چار ہزار کلو میٹر کا سفر طے کرنا وہ پہلے آپ تھوڑی لیکن آپ نے یہاں پہ ایک بات عجیب کر دی جناب صدر وہ یہ ہے آپ نے کہا کہ تخت لانے کا کام تم کرو ایک کام میں کرتا ہوں حضور آپ کیا کام کرتے آپ نے کہا تخت تم لے کے آؤ گے اس کے بارے میں خبر میں دیتا ہوں کیا خبر دیں گے قبل ان تھی مسلمی اس کے آنے سے اس کا تخت پہلے آ جانا چاہیے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ گھر سے چلی تو ہے ابھی چند ساتوں کے بعد میرے پاس پہنچنے والی قبل ان تین مسلمی میرے در پہ آئے گی تو کافرہ بن کے نہیں مسلمہ بن کر آئے اس سے ملاقات نہیں ہوئی پرانے پاک کے الفاظ ہے ملاقات نہیں ہوئی نبی اس کی آمد سے پہلے خبر دیتا اور شاید ساری جانتا کچھ نہیں ہے اس لیے بتا دیتا ہے میرا یہ انٹرنیٹ پہ میرا یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ جملہ کہیں آپ جانتا کچھ نہیں بتا دیتا اب کیا ہوگا اچھا، کتنی دیر لگاؤ گے اس نے کہا جی، قبل مقابل محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے آپ نے کہا تم نے سنا نہیں وہ آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی لے کے آئے اس کے آنے سے پہلے تم کہتے ہو محفل سج جائے گی قبل مقام محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے یہ تو دے جی، بیٹھ جائے تمہیں اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہے نا کہ ہوا کے دوست پر تم سفر کر لیتے ہو جنات روپ بند سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول کے غلام نبی کے غلام بھی نبی کے غلام بھی عالم دین بھی ہے مملکت سلیمانیہ کے اندر وزیر اعظم بھی ہیں اور رشتہ بھی آپ کے ساتھ ہے تو اگر اجازت نہیں تو خانوا رسول کے چشموں چرا ہیں اس کام وادی کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا کتنی دیر لگاؤ لگا ہونے کا قبل آنکھ چمکنے سے پہلے ہم خام کا پریشان ہو جاتے ہیں کہ آنکھ چمکنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے آدھا سیکنڈ لگتا ہے کتنا لگتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اگر ہوتا نا بعد آنگردائی رہے تو پھر تو ہم دیکھتے کہ آنکھ چمکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تو قبل آگے افطردہ رہے کا ترقی حضور دیر کی کیا بات ہے آپ چمکنے کا عمل بعد میں شروع ہوگا آپ کا نوکر آپ کی امت کا بلی دو ہزار کلو میٹر چلا بھی جائے گا تخت اٹھا کے لے بھی آئے گا یہاں کرسی پہ بھی رہے گا اور ملک کے سبا میں بھی رہے گا نوجوان جو آپ ہیں نا آپ ہمارے مستقبل آپ نے پیغام سنت کو آگے لے کے آئیے آج ایک پریکٹیکل کر کے کیا ایک چیز ایک شہر ایک وجود ایک جگہ پہ رہ کے دو جگہ پہ جا ہے پریکٹیکل کریں گے میرے ساتھ بولیے بولیے ذرا اوپر دیکھیں کہ شاید یہ بلب جل یہ سامنے لائٹنگ ہوئی یہ ڈیکوریٹ ہوا ہے سارا نظر آ رہا ہے دیکھیں نا ذرا دیکھیں تو جب آپ دیکھ رہے ہیں ان لائٹوں کو اپنی نظر سے تو آپ کی نگاہ وہاں ہے کہ یہاں ہے میں نہیں سمجھ آپ کی نگاہ وہاں ہے کہ یہاں ہے حضور وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں رہ کر وہاں ہے وہاں جا کر یہاں ہے وجہ اس کی کیا ہے آپ کی آنکھ میں نور ہے اور نور بھی کتنا ہے ایک ذرے کا سووا حصہ ہے تو یہ نور کا خاصہ ہے کہ یہاں رہ کر وہاں جا سکتا ہے تو تیری آنکھ میں ایک ذرے کا سووا حصہ نور یہاں رہ کر وہاں جا سکتا ہے جو سر سے پاؤں تک نور ہے وہاں رہ کے یہاں نہیں جا سکتا اندر کا بھی سسٹم کچھ ہمیں یاد ہے کہ دل ادھر ہوتا ہے گردا ادھر ہوتا ہے جگر ادھر ہوتا ہے ہر چیز کا اپنا ٹھکانا ہے بولیے نا اچھا لائٹ چلی جائے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا ناک کہاں ہے تلاش کریں گے یا سیدھا آپ یہاں آ جائے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پتا ہے کہ ناک ہوتا ہی یہاں اب ہر چیز کا تو پتا ہے نا کہ یہاں ہے یہاں ہے مہربانی کر کے سوچ کے جواب دیجیے آپ کے وجود میں بھی ہے ہاتھ رکھیں کہاں بس آج جھگڑا ختم کر دیتے ہیں نا جی میرے نوجوان یاد کر کے گھر چلے جائیں گے روح ہے نا بزرگ کے جن کے ہے وہ بولے باقی آرام سے روح ہے نا ہاتھ رکھے ناک تو یہاں ہے پیشانی تو یہاں ہے دانت یہاں ہے ہونٹ یہاں ہے روح اگر وجود کے اندر ہے تو کہاں ہے اب میں آپ کو دکھاؤں ایک پریکٹیکل ہے میں ہاتھ کھول رہا ہوں ٹائم کیا ایک پورا ایک بج گیا میں ہاتھ کھول رہا ہوں ایک بج کر ایک منٹ ایک سیکنڈ پر روح یہاں ہے اسی سیکنڈ میں یہاں ہے اسی سیکنڈ میں آپ سے دیکھ رہی ہوں اسی سیکنڈ میں زبان سے بول رہی ہے اسی سیکنڈ میں کان سے سن رہی ہے اسی سیکنڈ میں قدم اٹھا رہی ہے اسی سیکنڈ میں دماغ میں سوچ رہی ہے اسی سیکنڈ میں دل میں دھڑک رہی ہے تو روح کی صفت یہ ہے جس وجود میں ہونا آنے واحد اس کے ہر سیکٹر میں موجود ہوتی میں نہیں سمجھا بات سمجھ میں آئی سر جو پیچھے میرے ساتھی سب کی سمجھ میں آئی بات روح کی صفت لازمہ ہے حقیقت ثابت ہے کہ جس وجود کے لیے ہوگی اس وجود کے انگ انگ میں اس وجود کے بال بال میں ہما وقت ٹوینٹی فور آور حاضر و ناظر رہے گی موجود رہے گی یہ نہیں کہ سیکنڈ میں یہاں ہے تو پھر بعد میں ادھر آ جائے گی کبھی ادھر آ جائے گی ہما وقت روح ہر جگہ پہ موجود رہتی ہے جو تیرے وجود کی روح ہے وہ تو پورے وجود میں ہر وقت موجود رہتی ہے جو کائنات کی روح ہے وہ صرف مدینے میں رہتی ہے کہ اللہ کا نبی ہے جس کے تخت کو خدا ہوا کے دوش پہ لے جاتا ہے جنوں انسانوں کو جس نے نبی کا غلام بنا دیا ہے پوری زمین پر سلطنت قائم کی ہے پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھا دی ہیں چونٹی زمین پہ بولتی ہے وہ پرواز کرتے ہوئے سن رہے ہیں اس چونٹی پہ آپ چیونٹی کو اٹھا کے لے گیا آپ نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی آپ نے کہا کہ ہے تو بہت چھوٹی سی باتیں بڑی بڑی کرتی رہتی مجھے ایک مسئلہ تو سمجھا کہ اس وقت پوری زمین میں کون بہتر ہے کون افضل ہے وہ چیونٹی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گاہ کرتی ہے اللہ اور نبی کے بعد اس وقت پوری دنیا میں سب سے افضل میں نے کچھ کہہ دیا جو مرشدان طریقت والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا غور سے میری بات کو انہوں نے کہا جی اللہ اور نبی کے بعد اس وقت پوری دنیا میں سب سے افضل ترین میری ذات ہے میں سب سے افضل ہوں پوچھا کیسے حضور آپ کے ہاتھ میں جو اگر اجازت دیں تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کروں حضور اس لیے بہتر ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہم بھی سب سے بہتر انسان ہیں کیوں اس لیے کہ نبی کی محفل میں جو حضور بات کو پیچھے لاؤں سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی ایوکم ہو اے میرے درباریوں یا اللہ نہیں کہا جو المالا ہو میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنے غلاموں سے مدد مانگی جن کو آپ نے مسترد کر دیا انسان جو آپ کا غلام تھا اس نے آپ کی حکم پر مدد کرتے ہوئے تخت لا کے دربار میں رکھ دیا اللہ ناراض کیوں نہیں ہوا سب کچھ تجھے میں اور مدد مانگے تو بندوں سے بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے صحیح بس فرق اتنا رہے گا کہ چونکہ میں محفل میں بیٹھا ہوں بات میں نے اسی طرح کرنی ہے جس طرح میں کلاس روم میں کرتا ہوں یہاں تھوڑا وہاں دھیمے لہجے میں بات کرنی حضور یہ دلیل سننے کے بعد آئیے چلتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب لی صدری یا اللہ مجھے صدر رب ہے میرے رب اشرح کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینہ یہ تو لفظی گیا یا مجھے ان شراح صدر کی کر کون ہے نبی رسول جی کتاب بھی آپ کو کون ہے جن کو موجزات دیے گئے ہاتھ ہے آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ مردہ ہے لکڑ اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک ہری رہے وہ جو دو قبروں پر سرکار نے پہنی منگوا میرے پاس گاڑی میں بخاری شریف موجود ہے مسلم شریف میں دکھانے کو تیار مردی سے جریدہ اگر کوئی صنعت پہ بات کرنا چاہے تو میں صنعت پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں کہ کس راوی پہ جنا ہوئی ہے اور کس راوی کی تعلیم ہوئی ابن حجر کیا کہتے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں ملا علی کاری نے کیا کہا میں بات کرنے کو تیار ہوں امام بدر الدین عینی کیا کہتے ہیں میں اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں میدان چھوڑ کے جانا اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا اللہ تعالی نے اتنے موجات ادا کیے لیکن پھر بھی مانگ رہا کلیم ہو کر ہو کر پھر بھی مانگ رہے ہیں کہ رب لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے مجھے انشراح صدر کی دولت فرما کون مانگتا ہے کلیم نبی رسول صاحب کتاب وہ مانگ رہا ہے تو ثابت ہوا کہ انشراح صدر کی دولت بڑی قیمتی ہے بڑی اہمیت والی ہے کہ نبی ہو کر بھی مانگتا ہے تو وہ کلیم ہو کر مانگے تب انشراح صدر کی دولت ملتی ہے مدینے چلنا اللہ خود کہتا ہے نشرح شراف الگ اے محبوب کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا تو وہ نعمت جو کلیم مانگے تب ملتی ہے مدینے والے کو دن مانگے اللہ تعالیٰ جن کے ہم غلام ان کا یہ ملتا ہے کام آسان کر دیا میرا کام وہ امری آسان کر دے میرے لیے میرا کام کلیم ہو کر پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے آسانی عطا کر تب میں تبلیغ دین کے لیے بھی کیوں میرے نبی کی تریسٹھ سال کی تائف میں گئے تو تب ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کی کہ حضور بہت کے میدان والا دن بڑا سخت دن تھا مشکل سا حضور مسکرا دیا آپ نے کہا وہ کون سا مشکل میرے دائیں بھی غلام میرے بائیں بھی غلام میرے آگے بھی نوکر میرے پیچھے بھی نوکر جان دینے والوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی کے میدان کون سا مشکل مشکل دن تو تھا جب میں تائف میں گیا تھا امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں میں اس میں سے چند پوائنٹ آپ کی سماجوں کے لیے سرداروں کے پاس ہونا ان نالائکوں نے اتنی واحیات بد زبانی کی سرکار کے ساتھ کہ آپ کی نئے اچھی پلکوں کا ہلکا ٹوٹ ٹوٹ گیا رخسار بھیگنے لگے بیچ ہونے لگی اور اس پہ ستم یہ کہ سرکار جب واپس لوٹے تو ان سرداروں نے تائر کے بازار کے دونوں اطراف نوجوانوں کو کھڑا کر دیا نوکیلے پتھر دے کر وہ حضور کو مارتے مار دیا حضور زخمی سورج کی حدت تمازت ٹمپریچر اتنا بڑھ گیا کہ پتھر بھی پگلنے والے تھے اور پرندوں نے اڑان چھوڑ دی اپنے اپنے گھونسلوں سے حضور میں نے زیادہ نہیں راوی تو کہتا ہے کہ شدت دھوپ کی وجہ سے تمازت کی وجہ سے پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا پتہ نہیں کہاں سے میرے تصور میں یہ بات آئی کہ پرندوں نے اس لیے نہیں اڑنا چھوڑا کہ تپس زیادہ تھی ہدت زیادہ تھی تمازت ٹمپریچر زیادہ تھا اس لیے نہیں میرا تصور ادھر گیا کہ ان پرندوں نے اس لیے اڑان چھوڑ دی جس دیش میں محبوب کی عزت نہ ہو وہاں اڑ کے کرنا دھرتی پر جس کے مجھے بنایا گیا اس کے ساتھ والوں نے یہ کیا تو سورج نے بھی غصے میں آ کر اپنی حدت کو بڑھا دیا ہوگا لیکن حضور کہتے ہیں حیران پتھر پگھلنے والے تھے مجھے ٹھنڈ لگے ہیں کہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی میں نظر تو اے لگ آپ حضور کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کے آسمان کی طرف جو دیکھا تو میرے اور سورج کے درمیان بادل کا ایک ٹکڑا تھا روایت بالکل ٹھیک امام بخاری نے اس کو بیان کیا لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ تبتی ہوئی دوپہر کے وقت بادل آ بھی جائے تو زمین کو ٹھنڈا ہونے والا دم تو زمین ٹھنڈی ہو جائے بادل آ بھی جائے تو وہاں کیا ہے وہاں ٹھنڈک لگ رہی ہے چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا بادل کا ٹکڑا تو اصل میں تو سارا فیض نبی کے قدموں تھا سرکار جہاں قدم رکھ دیتے تھے وہی باہر آ جاتی جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پہ سوار ہو کے پھر کے سامنے سے اللہ اس طرح سے بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو اس طرح سمجھا دوں کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نما کو ایک مرتبہ ابو جان نے اس کے ساتھیوں نے پکڑ کر ایک چیخا بنایا بازو اور پاؤں باندھ کر اس میں پھینک دیا تاکہ جل جائے امار نہ یہ ہوگا نہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر یہ صبح صبح کیا غریب ہمارا کمی ہو کر اپنے گھر سے اٹھتا ہے اور گزرتے گزرتے دارے ارکم تک اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتا جاتا ہے ہمارے بچوں کو بھی عادت پڑ گئی یہ ایک بار نام لیتا ہے ہر کافر کے گھر میں ذکر رسول شروع ہو جاتا ہے جلا دیتے ہیں اس کو نہ رہے گا نہ ذکر کرے گا جی سب کے لجپال آ گئے آ گئے اور آ کر آپ نے آپ کو حکم دیا کہ نہیں جلانا وہ میں پڑھتا ہوں پاک کے الفاظ آپ کے سامنے متن لیکن سوچنے والی بات جب تک آپ پہنچے نہیں تھے اس وقت تک تو اب حضرت عمار کے کپڑے جل جاتے ہیں بال جل جاتے کچھ تو جلتا نا نہیں سمجھا نہیں سکا سرکار نے تو آگے بھرنا دن ہی ہے لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے پھینک دیا ایک منٹ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ کچھ تو ٹائم لگا نا سرکار کو آتے ہوئے اس وقت تک آگ نے کیوں نہیں چلایا آگ کی جانتی ہے جس کا نوکر ہے مرضی اسی کی چلے گی ابو جال تو نے مجھے جلایا ضرور ہے محمد عربی کے غلام کو پھینکا میرے اندر ضرور ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ زہرا کے بابا کا نوکر ہے اگر میں نے جلا دیا تو جواب کیا دوں گی تو آگ انتظار کرتی رہی مدینے والا آ کے کہے گا جلا دو جلا دوں گی روک دیا تو حضور آ گئے تو

جس طرح تو ٹھنڈی ہوئی تھی میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام پر اے آج فرق کتنا ہے اس دن پیغام لے کر جبراہیم آیا تھا آج میں خود آیا کھڑا پاس نے دیکھا آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے رونا شروع کر دیا میرے لجپال نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا امار جے سارا دن یہ ٹارچر کرتے رہے مارتے رہے تو نہیں رویا اب تو میں آ گیا ہوں اب تیرے رونے کا سبب کیا ہے حضرت امار ابن یاسر نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ میں مر جاتا پر آپ کے دشمنوں کے سامنے نہ روتا نہ کے سامنے نہیں رونا تھا اب کیوں روتے ہو حضور یہ دکھ کے نہیں یہ تو خوشی کے آنسو ہیں آپ نے پوچھا خوشی کے آنسو کیسے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج ابو جال کو کہا تھا اس نے جب مجھے تانا دیا تھا اپنے نبی کو برا آ کے تجھے بچا لے تو میں نے آگ میں آنے سے پہلے اس کو چیلنج کیا تھا میں نے نہیں بلانا وہ خود آئے گا میں نے نہیں بلانا وہ خود آئیں گے میں نے نہیں بلانا وہ خود آئیں گے اے ابو جال آج اگر میرا نبی بن بلائے نہ آیا تو تو سچا اگر میرا نبی بن بلائے آ گیا تو آ کر ثابت کر دے گا جن کے سائیں تکڑے ہوتے ہیں نہیں مرنے دے دے وہ جملہ کیا بنے گا آپ نے جو پوچھا کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے آپ نے عرض کی حضور میں رویا دکھ کی وجہ سے نہیں ہوں تبس کی وجہ سے نہیں ہوں میرے آنسو تو شکر کے آنسو ہے پوچھا کس لیے حضور آپ نے آپ know? Oh!

سڑک سڑک دے مینٹر تو بہت بڑا آتا ہے کرایہ دیا چار دن دن स्टार्ट होया है